اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ اس میں اور وہ وہی عزت و حکمت والا ہے